وكل وكل وكل محدثة بدعة بدعة ضلالة ضلالة في النار بالله السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں جس صورت المجادلہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے یہ مناسبت یہ ہے کہ یہ تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے نیا سال یہاں سے تعلیمی سال شروع ہوتا ہے ہم میں سے ہر انسان اس وقت سب سے زیادہ مشغول اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت ان کے مدارس کو ڈھونڈنا اور اچھے ٹیچر اچھے مدرس اچھے مدرسے کا کی تلاش میں تقریباً ہر انسان اس وقت سرگرداں اور مشغول ہے اسی مناسبت سے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہ چند آیات قرآن پاک کی آپ کے سامنے ہم نے ہمیں رکھنا ہے دوستو علم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور اسلام جو آیا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس میں تعلیم کی سب سے بڑی اہمیت ہے آپ سے پہلے اس پوری دنیا کے اندر تعلیم کا وہ نظام اور تعلیم کی وہ اہمیت کسی اور نبی کے ہاں نہیں تھی جو ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے اسی لیے ہمارے ہمارے اسلام نبی علیہ السلام پر وہی کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ علم سے ہوئی ہے اقرا بسم رب علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم نبی علیہ السلام شام پر جو وہی نادل ہوئی کتاب کے ذریعے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی وہی علم کے بارے میں انسان اپنے علم کی روشنی میں اپنے رب کو پہچانے اپنے خالق اپنے مالک اپنے رازق کو کی معلومات حاصل کرے اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے بعد بھی نبی علیہ السلاط و پر متعدد آیات علم کے متعلق اتارتا رہا اور متعدد نہ سے علم کی فضیلت بیان کی ہمارے بعد اہل علم نے علم کی فضیلت تقریباً قرآن آیات اور حادث میں بہتر یا اسی کے قریب دلائل دیے ہیں کہ علم کی اتنی زیادہ فضیلت ہے اور اتنی اس کی اہمیت ہے اللہ تعالی ہم سب کے اندر علم کا شوق اور ذوق پیدا کر دے نبی علیہ السلاط السلام اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنایا اور آپ کو مربی اور معلم بھی بنایا ہے اسی لیے نبی علیہ السلام خان فرمایا اے لوگوں ان نماب تو معلم ہم کو اللہ تعالیٰ نے معلم اور استاد بنا کر کے بھیجا ہے نبی علیہ السلاط اسلام کی سیرت آپ کے گفتار کردار آپ کی تیئیس سالہ زندگی کے اندر پڑھنے والوں کے لیے بھی بڑی عبرت و نصیحت اور بہترین قسم کا اسوا ہے اور پڑھانے والے جو معلم ٹیچر استاد ہوتے ہیں ان کے لیے بھی نبی اہسرا شام کے حیات مبارکہ میں بہترین اسوا اور آئیڈیل ہے رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اس حسنا اے لوگوں نبی اہست شام کے گفتار میں کردار میں چال چلن میں آپ کے زندگی میں اور سیرت میں بہترین قسم کا اسوا لوگوں کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہے اس اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے ایک بدو لا علم تھا جاہل تھا اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا لوگ ڈانٹنے لگے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو منع کیا داؤ ہو والا قبر منہ اس کو ڈانٹو نہیں وہ لا علم ہے وہ تعلیم کا مستحق ہے آپ نے سب کو ڈانٹا خاموش کیا اور پیشاب کر کے فارغ ہوا تو نبی علیہ السلام نے ایک ڈول پانی منگایا اور جہاں مسجد میں پیشاب کیا تھا پانی ڈال دیا اور آپ نے اتنی آسانی کے ساتھ مسجد پاک ہو گئی وہ انسان آپ کے اس کردار اور اس تعلیم و تعلم کا ہاں، مشاہدہ کیا اور دنیا جانے کے بعد کہتا ہے اللہ کی قسم ہم نے دنیا میں محمد سے اچھا معلم اور استاد نہیں دیکھا ہے آج دنیا کے اندر سب سے بڑی ضرورت ہے کہ نبی رہ شام کا اسوا کسی ایک چیز میں نہیں عبادات میں معاملات میں دین میں دنیا میں ہر اعتبار سے نبی علیہ سو شام کا اسوا سیکھا جائے سنا جائے پڑھا جائے اور اپنایا جائے اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی محبت کے ساتھ آپ کی لائی ہوئی ہدایات اور تعلیم سے بھی محبت کرنے والا بنائے اللہ رب العالمین نے علم حاصل کرنے والوں کے بڑے درجات بیان کیے جو سورت المجادلہ کی عید یعف اللہ الدین امن امن کم ودین اوت العلم درجات اے میرے امت کے لوگوں تم میں سے جس شخص کو جن لوگوں کو ایمان کے ساتھ اللہ علم بھی دے دیں تو ان کے درجات کو بہت ہی زیادہ بلند کر دیا کرتا ہے اللہ رب العالمین نے علم کی فضیلت بیان کرتے کرتے ایمان کے ساتھ جوڑ دیا فرمایا اللہ یاریندین العلم دراجات رب العالمین نے علم حاصل کرنے والوں کے بارے میں فرمایا اے لوگوں اپنے آپ کو گناہوں سے اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچاؤ اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے پد و کرم سے سکھائے گا علم دے گا سورت البکرا کی ہے بت اللہ وحکم اللہ و اللہ شعبین علیم اے لوگوں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گناہوں اور برائیوں سے اپنی آپ کو بچاؤ وہ جو اللہ اگر تم اپنے اندر تقوا پیدا کرو گناہوں اور برائیوں سے بات آ جاؤ تو وہ اللہ اللہ اپنے صدر و کرم سے تمہیں سکھلائے گا اور تمہیں علم ادا کرے گا جب شام نے کتاب اللہ سنت رسول کے ذریعے علم کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کیا اس لیے صحاب کرام رضوان اللہ علم میں علم حاصل کرنے کا بڑا شوق و جذبہ پیدا ہوا صحیح بخاری کی روایت مردوں کے علاوہ عورت میں کیسا جذبہ پیدا ہوا حدیث کے اندر آتا ہے صحیح بخاری کتاب العلم کی روایت نبی علیہ کے پاس عورتوں کی ایک جماعت آئی کہنے لگی یا رسول اللہ کیا آپ صرف مردوں کے نبی ہیں ہم عورتوں کے نبی نہیں ہیں فرمائے کیوں نہ کہنے لگی جب دیکھیں مردوں کو لے کے آپ بیٹھے رہتے ہیں اور اس کثیر تعداد میں آپ سے سیکھنے اور آپ سے استفادہ کے لیے مرد حاضر رہتے ہیں کیا ہم عورتوں کو موقع نہیں لگتا معلوم پڑتا ہے اللہ نے صرف آپ کو مردوں کے لیے نبی بنایا ہے اللہ رسول نے فرمایا نہیں ہم مردوں کے لیے بھی نبی ہیں اور عورتوں کے لیے بھی نبی ہے ایسا کرو محلے میں کہیں کسی گھر کو خاص کر لو اور کوئی دن مقرر کرو اور وہاں عورتوں کو اکٹھا کرو ہم آ کر کے وہاں تعلیم دیں گے ادھر عورتوں نے عورتوں نے انتظام کیا نبی علیہ شام گئے اور عورتوں کے متعلق بڑی کام بڑی اہم تعلیمات دی میرے بھائی بھائیوں صحابہ کرام کا شوق و جذبہ تھا نبی علیہ کے صحابہ نے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کا بڑا شوق و جذبہ دیا تھا اس میں ایک مشہور صحابی ہیں حضرت معاذ جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کے صحابہ کی سیرت ان کے کردار ان کے اعمال کو پڑھنے اور ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے دوستو یاد رکھنا علم حاصل کرنے کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے آپ بھی سنیں اپنی اولاد کو بھی سنائیں اور اپنے اندر بھی پیدا کریں اور اپنی اولاد کے اندر بھی پیدا کریں یہ بہترین علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان کے اندر ہرس ہو ذوق ہو شوق ہو علم حاصل کرنے کا جذبہ دل میں ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی علیہ السلاط اسلام نے حدیث کے اندر علم حاصل کرنے کی بڑی رغبت دلائی یہی کیا کم ہے نبی علیہ السلاط اسلام ساتھ رماتے ہیں من سرا کا تاریخ لوگوں کی علم تری جنت جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ چلتا ہے تو اس راستے ہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے سارے راستے آسان کر دیا کرتے ہیں اتنی بڑی چیز رغبت دلانے اور شوق و جذبہ پیدا کرنے کی اور کیا ہوتی ہے کہ نبی رہے سراب خان رشاط نماتے ہیں ان نل ملا اکتا لتا داؤ اجنے ہٹا رد اللہ علم اے لوگوں علم حاصل کرو اپنی اولاد کو علم کے لیے آمادہ کرو آپ نے ساتھ میں جب کوئی انسان علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے قدم اٹھاتا ہے کہیں جانے کے لیے تو آپ نے ساتھ رمایا اللہ تعالی طالب علم طالب علم علم حاصل کرنے والے کے شوق اور جذبے کو دیکھ کر کے اللہ کے فرشتے اتنا خوش اتنا راضی ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے فرماتے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے تاکہ طالب علم ہمارے پروں سے چل کر کے جائے یہ طالب علم کا مقام و مرتبہ ہے محاذ نے جبر لدی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے شوق دیا ذوق دیا جذبہ دیا تو علم حاصل کرنے لگے اور علم حاصل کرنے میں اتنا آگے بڑھے کہا جاتا ہے حضرت اوبئی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمارے قوم انصار سے مدینے کے باشندوں میں سے سب سے نیک شریف سالے نوجوان معاہدے جبل تھے اور جب نبی علیہ السلام مدینہ آئے تو انہوں نے اپنی ساری زندگی نبی علیہ اسلام سے علم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیا شوق و جذبے کا یہ عالم تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں اگر جہاں بھی موقع ملتا نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے علم حاصل کرنے کے لیے ایک دن آئے کہنے کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اکیلے نہیں آپ مجھے ذرا قرآن پڑھائیں آج سے میں قرآن پڑھانا چاہتا ہوں ذرا قرآن کی کچھ سیرتیں صورت یاد کرائیں اور پڑھائیں نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ بن مسعود بیچے ہی بیچے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کیونکہ عبداللہ بن مسعود وہ نبی علیہ السلام کے طالب علم ہیں جن کے متعلق نبی علیہ السلاط وسلام السلام نے ساتھ رمایا تھا اے میرے امت کے لوگ من سر رہو کرال قرآن کما ضلع تم میں سے جو انسان چاہتا ہے قرآن ویسے پڑھے جیسے اللہ تعالیٰ نے لفظ محفوظ سے بدیرے جبرائیل امین ہمارے اوپر نادر کیا ہے اگر ویسے ہی کوئی قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو یہ میرا امتی عبداللہ بن مسعود ہے اس سے قرآن پڑھے اس کو اپنا استاد بنا لے یہ بڑا اونچا مقام تھا اس طالب علم کا نبی رہے جب معاذ آئے کہنے رسول اللہ آپ مجھے قرآن پڑھائیں تو اللہ کے رسول اس موقع پہ مشغول تھے آپ نے عبداللہ بن مسعود کو بلایا فرمایا عبداللہ عبداللہ ذرا اس کو قرآن پڑھاؤ قرآن سیکھا اور قرآن پڑھے قرآن سے فراغت کے بعد علم ہے کتاب و سنت کا علم اور تفقو حاصل کرنا چاہا نبی علیہ سراۃ و سلام سے انہوں نے اتنا علم حاصل کیا اور بڑے صحابہ کرام کے پاس بیٹھ کر کے اتنا علم انہوں نے حاصل کیا کہ نبی رہے ساتھ سورات اور عالم کم بل میں حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا یہ جبل ہے اور آپ نے ان کا مقام و مرتبہ ان کے علم کے علم ان کے علم کے ذوق اور شوق نے اور رقبت نے اتنا اونچا مقام ادا کیا کہ مسند احمد حنبل کی روایت آپ ساتھ اے لوگوں یس جمل یوم قیامت امام العلماء آدم علیہ السلام کے زمانے سے قیامت کی صبح تک جتنے علماء پیدا ہوں گے جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کو اپنے بات بلائے گا تو سب سے آگے میں جبر ہوں گے ان کے سے سارے علماء آتی ہیں یہ میں شبل کو مقام ملا یہاں تک کی اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا کہ ایک دن نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے نے جبل سامنے بیٹھے ہوئے آپ کا دل باغ باغ اور اپنے اس امتی اس عالم امتی کو دیکھ کر کے آپ نے اے میرے امت کے لوگ مر مرہ جو لو محادم جبل میرے امت کا یہ محادم جبل کتنا بہترین پاور کا انسان ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم حاصل کرنے والا بنا ہے میرے میرے سراسان سے علم حاصل کرنے کا ذوق اور شوق ان کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ جہاں رات دن صبح شام چوبیس گھنٹے میں جہاں بھی اللہ کے رسول کو دیکھنا سوچے ذرا علم حاصل کر لیں جنگ تبوک سے واپس آ رہے ہیں سارے لوگ سو گئے گرمی کا موسم تھا سفر کرتے کرتے سارے لوگ تنگ آ چکے تھے اللہ رسول نے پڑھا گانا سارے لوگ سو گئے ان کی نگاہ پڑی نبی رہے السلام اکیلے ہیں اٹھے آرام سب کچھ ختم کیا اور کہنے کے یار بے ادبی تو ہوگی لیکن علم نہیں سارے لوگ سوئے ہیں آپ فرصت ہیں ذرا مجھے کچھ علم عطا کر دیجیے مجھے کچھ علم سکھائیے نبی علیہ السلام تو سامنے تقریباً پندرہ باتیں ان کو بتائی میرے بھائیوں سب سے پہلی چیز کیا ہے انسان کے اندر علم کا شوق اور علم کا شوق ہونا چاہیے ان ہمارے اندر اپنی اولاد کے اندر علم کا کے فوائد علم کا حاصل کرنے کا جذبہ ان کی فضیلت کچھ ایسی باتیں کریں جس سے آپ اولاد کے اندر بھی علم حاصل کرنے کا ذوق اور شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے اللہ تعالی ہم سب کے اندر علم کے حاصل کرنے کا ذوق شوق رغبت پیدا کر دے اکول کو لہٰذا ست اللہ الحمد للہ وقفہ دین اصطف تین چیزوں میں سے پہلی چیز رغبت ذوق اور شوق آدمی کے اندر شرس ہو علم حاصل کرنے کی اور اپنا کچھ بننے کا کی تمنا رکھے نمبر دو علم کا ایک ذوق ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان سنواتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو نبی بنایا تو اللہ نے فرمایا سلیمان بولو تم کو بڑی سے بڑی بادشاہ حکومت نبوت دے دیں کہ کیا چاہتا ہے کہنے کے اللہ مجھے علم ادا کر دے جب انہوں نے علم مانگا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے جب علم اللہ سے مانگا اللہ نے خوش ہو کر کے علم بھی دیا نبوت بھی دیا بادشاہت بھی دی حکومت بھی دیا اور ایسا ایسا اونچا مقام مرتبہ دیا کہ جہاں چاہے ہوا میں اڑ کر کے جایا کر علم کے سوائے ہیں میرے بھائی دوسری چیز جو بڑی ضروری ہے علم حاصل کرنے میں آج یہ چیز ختم ہو گئی دنیا سے استاد معلم اور طالب علم پڑھنے والے ان کا آپس میں تال ہو ان کی آپس میں الفت محبت ہو ایک دوسرے کے ادب احترام ایک دوسرے کی ہمدردی ہونی چاہیے اور غالباً آج علم کی بے برکتی کا اور سب سے بڑا سبب یہی ہے آج طالب علم اور معلم کے درمیان کوئی تال میں نہیں کوئی الفت و محبت نہیں ادب و احترام نہیں اور ایک دوسرے کا ہمدردی نہیں سنر ابھی داؤد اور مسرد احمد بن حنبل کی روایت نبی علیہ السلام ایک دن راستہ پکڑ کے جا رہے چلے جا رہے ہیں دور سے معاذ میں چبل نظر آئے سلام کیا سلام کرنے کے بعد نبی علیہ السلام طرح سے ملایا اور فرمایا یا معاذ یا معاذ واللہ انی لو کا یہ استاد کا کردار آج دنیا میں ہماری اولاد کی تربیت کے لیے اور ان کے اندر علم ذوق شوق تتوا امانت پیانت پیدا کرنے کے لیے ایسے استاد کی ضرورت ہے باہو سر نبی معلم ہے ان نواب بوئس تو معلم اور اپنے طالب علم اپنے اسٹوڈینٹ سے محبت کا اللہ اللہ انی لو کا معاذ یاد رکھنا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں معاذ میں جبل کے لیے تو بڑی خوشی کی چیز تھی سمجھتے وقت ہماری جا گئی جس سے اللہ کے نبی نے محبت کیا اس سے بڑا خوش نصیب کائنات میں کون ہوگا خوش ہوئے نبی رہے سراج شام کہاں پکڑا اور کہا یا رسول اللہ کا ابھی و امی آپ اس سے محبت کرتی ہیں آج جی کہا میرے بابا میرے اولاد میرے بچے ہماری ساری کائنات آپ کے لیے قربان ہے اللہ کی قسم میں بھی آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں استاد اور شاگرد کے اندر آپس میں الفت محمد ہمدردی ہونی چاہیے ناراضگی دل میں کو دور دل میں نفرت نہیں ہونی چاہیے ورنہ علم میں کوئی برکت نہیں آگے ذرا سنو جب نبی حضرت وہاں سے کہا یا رسول اللہ کہا میں میرے ماں باپ قربان ہم بھی آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں تو آپ فرمایا وہاں سنو انی لو اللہ کا کرے ماتے سے تم اس سے محبت کرے اور بے انتہا میں تج سے محبت کروں اس محبت کو باقی رکھنے کے لیے میں تجھے ایک عمل بتاتا ہوں اور زندگی میں کبھی اس عمل کو نہیں چھوڑنا اللہ تر کیا ہے آر بل تعدا ان صلاحی مکتوبہ کبھی بھی فرض نماز کے بعد ان کلمات کو نہیں ترکانا ہمیشہ پڑھنا اللہ انی اللہ ذکری کا وہ شکری کا وہ حسنی عبادت کا اے اللہ آپ میری مدد کریں تاکہ ہم آپ کا ذکر کرتے آپ آپ کا ذکر کریں آپ میری مدد کریں تاکہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے رہیں آپ میری مدد کریں کہ آپ کے بعد اچھے سے اچھے میں کریں یہ تین قسم کی عبادت لسانی عبادت قلبی عبادت بدنی عبادت کے وقت کہ پابندی کے اللہ رسول نے حکم دیا اور فرمایا اگر یہ دعا پڑھتے رہے تو کبھی ہماری تمہاری محبت میں فرق نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے تیسری چیز جو بڑی ضروری ہے دوستو کہتے ہوئے بھی ذرا کچھ جھجک سے محسوس ہوتی ہے لیکن یاد رکھو کہنا ضروری پڑتا ہے آج سب سے بڑی کمی ہمارے اندر جو ہے وہ یہ آج طالب علم استاد کو صرف ٹیچر سمجھتا ہے اور ٹیچر اپنی پچاس منٹ کا پیریڈ ہے تو اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہے بس وہ سوچتا ہے آٹھ سے بارہ تک ڈیوٹی ہماری ہے طالب علم سوچتا ہے آیا ہے پڑھائے گا چلا جائے گا سب سے بڑی ہی یہی ہے معلم کس کو کہتے ہیں استاد کیسے ہوتا ہے رقم بھی رسول اللہ سے تنہا ضرورت اس بات کی ہے طالب علم یہ سوچے یہ میرا استاد ہے یہی ہمارا معدب ہے یہی ہمارا مدقی ہے یہی ہمارا محب ہے اور استاد کو چاہیے سمجھے صرف ڈیوٹی پورا کر دینا ہمارا کام کام نہیں ہے ہماری ذمہ داری ہے بچے کی تعلیم بھی ہو بچے کی تربیت بھی ہو بچے کے اخلاق بھی سدھاریں بچے کو برائیوں سے پاک بھی کریں صحیح معنوں میں تعلیم بھی ہو تربیت بھی ہو تشکیاں بھی ہو اخلاق بھی نکاح ہو اور ہر قسم کی برائیوں سے بچے کو بچانے اور اس کی اصلاح کی فکر ہو آج یہی چیز ہے دینی مدارس سے رہ کر کے دنیاوی مدارس تک سب سے بڑی کمی یہ ہے جس کی وجہ سے آج علم میں کوئی برکت نہیں اللہ کے نبی معلم بھی تھے مربی بھی تھے مدد کی بھی تھے اٹھاؤ قرآن پاس وہی بہت بھی رسول والے ہی آ جاتی وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو بھیجا معلم بنا کر کے اور کتاب بھی سکھلاتے ہیں حکمت بھی سکھلاتے ہیں اور گناہوں سے پاس کرنے کی فکر بھی کرتے ہیں آپ اپنے شاگردوں کو اپنے امتوں کو سکھلانے کے ساتھ ساتھ برائیوں سے دور رکھنے کی تاکید بھی کرتے ہیں شاید آج بہت ہی ضرورت ہے اس چیز کی کہ استاد اور طالب علم دونوں اپنی اپنی ذمہ داری ایک دوسرے کے مقام سو کو سمجھیں طالب علم دھمکیاں دیکھتا ہے کتنے منٹ باقی ہے وہ کلاس روم سے بھاگنا چاہتا ہے استاد طالب علم کچھ بھی بس اس کے مزاج کے خلاف نہ کریں بس ہاں، اس کے علاوہ استاد اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا ضرورت ہے میرے بھائی ہو استاد معلم بھی ہو مربی بھی ہو مدکی بھی ہو محب بھی ہو اور متاثر بھی ہو اور مخلص بھی ہو اللہ تعالیٰ سے دعا کروں ایسے ہی استاد ہم سب کو نصیب کر دے جب یہ کم سے کم یہ تین چیزیں نمبر ایک ذوق ہو ماں باپ میں استاد میں اور طالب علم میں نمبر دو آپس میں استاد اور شاگرد و الفت محبت ہمدردی ہو اور ایک دوسرے کی فکر ہو نمبر تین استاد صرف استاد نہ ہو ٹیچر نہ ہو وہی مربی بھی ہو اولاد کے طلبہ کے اخراج پر کردار پر ان کے چال چلن پر ان کے ودا کتھا پر ہر ایک چیز کی اصلاح کرنے کی فکر ہو اللہ تعالیٰ یہی ماحول ہمیں عطا کر دے الحال بھی ہمیں جو بیمار ہے شکایت کو بھی تھا کرنا جو مقروض ہے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور دے جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے ارحان جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے رہی سورت شیخ خلیفہ اور ان کے و انصار کی مدد فرما صحت کی کا فرما ہر بڑا ہر آفت اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظ اللہ اللہ انہیں ہر بنا ہر آفت ہر مصیبت سے بچا لے اللہ ان حضرات کے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا امت کی بنا قوم اور وطن کی خیر ہو ہر ایسے کام سے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے دن میں ہاتھوں کو پکڑ لے جس میں آپ کا غلط نارا زندگی امت و ملت کا نسل خسارہ ہو اور ہر وطن کے لیے نقصان دہ ہو ادارہ تعلق فوجی جو باطل کا مقابلہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما انہیں پتہ مبین عطا فرما انہیں نسرم نصرت عطا کر الہ العالمین دنیا میں جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کو ہم و امان کا گہوارہ بنا دے دنیا میں جہاں بھی مسلمان ملک ہیں اللہ سارے مسلم ملکوں کو ہر بنا ہر آفت سے بچا کر کے امن و امان نصیب فرما دے جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں اللہ ان کی عزت ان کی عصمت ان کی عزت کو اللہ تعالیٰ بچائے اور پوری دنیا کے اندر امن و امان پیدا کر دے ہر بلا ہر آفت کو اللہ تعالیٰ اٹھا دے اللہ للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر